عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ بڑا ہے آپ نے فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جبکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم اپنے بیٹے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ رہے گا تو تمہارے ساتھ کھائے پیے گا یا تمہارے کھانے میں سے کھائے گا اور تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو اور آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود جان کر نہیں پکارتے اور کسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے ناحق یعنی بغیر قصاص وغیرہ قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے اور جو ایسا کچھ کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا سے دو چار ہوگا قیامت کے دن عذاب دو چند ہو جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تراسی یہ حدیث صحیح ہے